حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص بیچ والی نماز کی اور اللہ کے حضور پرسکون اور خوشو کے ساتھ کھڑے ہو آئندہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے اہتمام کی تاکید فرمائی ہے پانچوں نمازوں کی بالعموم اور نماز وسطی کی بالخصوص نمازوں کی محافظت اور اہتمام کا مفہوم یہ ہے کہ نمازیں مسنون اوقات میں پڑھی جائیں اور شروع و ارکان خشو و خضو اور تمام واجبات و مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھی جائیں اور اگر آدمی کو کوئی خطرہ درپیش ہو چاہے دشمن سے یا جانور سے تو چلتے ہوئے نماز پڑھ لے یا سواری پر پڑھ لے ایسی حالت میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں اور جب خطرہ زائل ہو جائے تو مکمل نماز پڑھے یعنی تمام ارکان و واجبات اور مستحبات وغیرہ کی رعایت کر کے نماز پڑھے صلاح وسطی کی تفسیر میں علماء کے کئی اقوال ہیں لیکن محدثین کے نزدیک اس سے مراد عصر کی نماز ہے صحیحین میں علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں صلاط وسطی سے مشغول کر دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے ہمیں صلاط وسطی عصر کی نماز سے مشغول کر دیا مسند احمد میں ثمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ والصلاة الوسطی پڑھا اور ہمیں نام لے کر بتایا کہ وہ عصر کی نماز ہے ابن جریر نے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے اور اللہ کے حضور پرسکون اور خوشو کے ساتھ کھڑے ہو یعنی نماز میں اللہ کے سامنے نہایت خوشو و خضو اور عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑے ہو اللہ کے حضور اس طرح کھڑے ہونے میں یہ امر بدرج اولا داخل ہے کہ نماز میں بات نہ کی جائے امام احمد وغیرہ نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگ ابتدائے عہد نبوی میں نماز میں آپس میں بات کرتے تھے تو یہ آیت اتری ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو جواب نہ دیا اور نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز میں آدمی اللہ کی جناب میں مشغول ہوتا ہے متفق علیہ اور معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ نے جب نماز میں بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نماز میں بات کرنی جائز نہیں ہے نماز میں آدمی تسبیح و تکبیر اور ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے مسلم